امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کا سارا کا سارا حسن دنیا میں عطا کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آپ کے حسن کو مستور رکھا چھپا کے رکھا دنیا میں نہیں دیا کہ اگر دنیا میں دے دیتے تو کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر سکتی ہاں اسی لیے حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو چاقو سینے میں اتار لیتی ہاں ایسے نبی دی اللہ نے ہم کو دو عالم تمہارا ہوا کم والے کہ تم ہو حبیب خدا کم لی والے دو عالم تمہارا ہوا کم لی والے کہ تم ہو حبیب خدا کم لی والے تمہاری کتاب اور دین آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کملی کم لی والے دو عالم تمہارا ہوا کم کملی والے کے تم ہو حبیب خدا کملی والے بنائے گئے وہ رفیع المراتب قدم بوس ان کے ہی عرض و سما ہے اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وجود دو عالم وہی مرتضی ہے قدم پڑ گئے جب جہاں میں تمہارے تو برکت کا در کھل گیا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے ادھر فرش نازاں ادھر عرش شاداں کہ میراج پر افضل الانبیاء ہیں فرشتے کھڑے ہر طرف صف بصف ہیں ملاقات رب کو چلے مصطفیٰ ہیں نہ جانا کسی نے نہ جانے گا کوئی مقام معلہ تیرا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کم لیوالے کہ تم ہو حبیب خدا کم والے تمہاری کتاب اور دین آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء بیا کم لیوالے عالم تمہارا ہوا کم لیوالے کہ تم ہو حبیب خدا کم والے वाह صحاب کرم اور مقام اجابت مقام دعا ہے مدینے کی گلیاں بشارت ہو و بڑھتے چلو تم کہ دار و شفا ہے مدینے کی گلیاں فضل سے ہمیں اپنے پہنچا دے یا رب ہماری دوا ہے مدینے مدینے کی گلیاں دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے تمہاری کتاب اور دین آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے تمام انبیاء آپ کے مقتدی ہیں امامت تیرا مرتبہ کم لی والے دو عالم تمہارا ہوا کم دو عالم تمہارا ہوا کم لی والے اس میں کیا شک ہے ہاں ایک اپنی پسند کی سنا دوں آپ کو ہاں جی ہاں وہ بھی ہے گھر کتنے بجے جانا ہے پہلے بتا دو گھر کتنے بجے جانا ہے ہاں جی کیا شہری کتنے بجے جی چار بجے اور میں یہاں چار بجے تک بیٹھا رہوں اللہ آپ کا اللہ ایسی ہنستا مسکراتا رکھے آپ کو اسی طرح ہنستے کھیلتے جنت میں داخل کر دو تو جمعے کے دن لوگوں کو خوب سلام کرو جمعے کے دن لوگوں کو خوب سلام کرو جب میں نے یہ بات پڑھی مجھے یاد ہے مجھے شروع میں پڑھی تھی میں نے کہ جمعے کے دن لوگوں کو سلام کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ جمعے کے دن لوگوں کو سلام کرو سلامتی کے ساتھ تو اگر سلامتی کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر وہ جو وحشت ناک دن ہے حشر کا اس کا مطلب پھر تو وہ بھی آرام سے گزر جائے گا جس کے بارے میں اتنا سنا ہے ہاں جی تو جمعے کے دن تو پھر ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے میں آپ کو کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں ہاں کسی کو پہلے سلام کر دیا دو کام ہوں گے اللہ پاک آپ کی محبت اس کے دل میں ڈالیں گے اور اگر وہ آپ سے کسی بھی قسم کی دشمنی رکھتا ہے ہاں اللہ پاک اس کو اس دشمنی کو اس کے سینے سے مٹا دیں گے لیکن میں کیوں کروں سلام پہلے میری تو ناک کٹ جائے گی ہاں جی میں کیوں کروں یہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اپنے لیے سلام کی توقع رکھی اور یوں سوچا کہ یہ مجھے کرے اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ پکا کر لیا ہاں ہم کریں گے سلام صحابہ تو ترستے تھے کہ کبھی اللہ کے نبی کو ان کے سلام کرنے سے پہلے سلام کر دیں بڑی محبت بڑھتی ہے ہاں کریں گے نا پہلے ہاں مجھے یاد ہے تین سال پہلے کی بات ہے مکہ معظمہ کا شہر اور حج کے دن تھے اور ہمارے نظام الدین سے اور رائمنڈ سے اور عرب کی جتنی شورا ہے وہاں کے حضرات حج پر آئے ہوئے تھے ہمارے جتنے اکابرین ہیں وہ حج پر تھے تو وہ ہمارے ادھر ایک دوست ہیں ماسٹر استاد دیکھو میرا بالکل عقل ہی ماری گئی ہے میری ابھی یاد آ جائے گا تو وہ ہمارے دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں تو ان کے گھر یہ حضرات جمع ہوتے ہیں تو انہوں نے رات کو کھانا کیا تو کھانے پہ سارے بزرگان آئے ہوئے تھے سارے بزرگ حضرات آئے ہوئے تھے تو مولانا زبیر صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ یہ نعت پڑتا ہے تو انہوں نے مجھے بلا لیا سامنے بٹھا لیا کہا بھائی صاحبزادے کو نعت سناؤ ہم کو تو میں گھبرا گیا اتنی بڑی ادھر پوری رائن کی شعرا بیٹھی ہوئی اور نظام الدین کی شعرا بیٹھی اور عرب بیٹھے ہوئے سارے میں نے کہا حضرت مجھے تو اردو میں آتی ہے کہانی اردو میں ہی سنا تو میں نے ان کو سنائی ایک نعت سنائی دوسری نعت سنا کہ میں نے کہا حضرت اب میں جاؤں تو میں جانے لگا تو حاجی عبدالبھاب صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے ان کے خادم نے کہا کہ تمہیں حائی صاحب بلا رہے ہیں میرا تو جیسے ایسا لگا کہ سارا جو خون ہے جسم کا وہ زمین نے کھینچ کے نکال دیا میں نے کہا جی خیریت کہاں تمہیں بلا رہے ہیں تو میں گیا کمرے میں تو میں نے سلام کیا میں نے کہا کہا بیٹھو ادھر ابھی کیا کر رہے تھے تم میں نے کہا جی نعت سنا رہا تھا یہ نعت سنائی تو نے نعت اس کو کہتے ہیں میں نے کہا یہ سب کیا غلطی ہوئی مجھے مجھے بتا دیجیے میں تو جانتا نہیں کہا یہ تو تو اللہ کے نبی کے بارے میں جو تیرے جذبات تھے تو وہ بیان کر رہا تھا نعت اس کو تھوڑی کہتے ہیں نعت تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے مناقبات کو بیان کرنا کہ وہ تھے کیسے وہ ہے تو اتنی بڑی اصلاح ہوئی اس دن میری کہ ہم اللہ کے نبی کے بارے میں جو جذبات رکھتے ہیں وہ اتنی قیمت نہیں رکھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خسائل اور اوصاف اور آپ کے جو مناقبات تھے دراصل ان کی قیمت ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ بیان کرنے چاہیے تو اس پر ایک نعت لکھی میں نے اور کچھ ایک شاعر تھے ان کا کلام تھا تو کر کے کچھ بنایا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ہمارے نبی ایسے تھے میرے دوستوں اس سے بڑھ کے ہی تھے ویسے دجا شمس و دو نور الہدا خیر جمیل شیم وراؤل الورا لطف و عطا بدر الدجا نہ عزت نہ شو نہ زر چاہیے مجھے آپ کی خاکے در چاہیے اسی در پہ ایک بار جھکنے کے بعد نہ اٹھے کبھی ایسا سر چاہیے نہ اٹھے کبھی ایسا سر چاہیے نور مجسم فخر دو عالم شفیع الامم وارث زم زم ہادی اکرم مون سے آدم قبلہ عالم صاحب جود و کرم بدر الدجا میرا پھر مقدر سور جائے گا مجھے آپ کی ایک نظر چاہیے فضائے ارم مجھ کو بھاتی نہیں مدینے کی شاموں سہر چاہیے اب اور کچھ نہیں چاہیے مدینے کی شاموں سہر چاہیے احسن و اجمل احمد مرسل صاحب محشر ساقی کوثر خلق خلیلی وہ شان کلیمی مزمل مد شاکر بدر بدر دجا تو حب نبی لے کے کو چل اگر تجھ کو زادے سفر چاہیے کلیم اب کسی شے کی حاجت نہیں مدینے کی جانب سفر چاہیے او مدینے بدام صبح درخشاں داعی اللہ سراج منیرا یاسین و تاسین تاہا و تامیم سرور کونین سالار حنین محمود قاسم رسول الملاحم بدر الدجا شمس الدحا بس جی اچھا جی اچھا میرے دوست ساجد کی پسند کی اور مجھے بھی پسند ہے اور میرے دوستوں کو بھی پسند ہے اچھا ہاں انیس سو آٹھ میں मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक कलाम लिखा था जिसका नाम है मुसद In this kalam, Mawlana Altaf Hali actually narrated the way the Arabs were before the birth of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. And how when Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam came in this world, the whole Arab peninsula changed. And when Aap Sallallahu Alaihi Wasallam became the Prophet, what he had to go through. And then how people the Prophet back on what the prophet صلی اللہ علیہ وسلم was preaching and how the life صحابہ چینج اینڈ دین رسول صحابہ کرام دین رین دی انٹائر اور جو مسلمان کا مسلمانوں کا عروج اور پھر مسلمانوں نے جب جب تک دین پر چلتے رہے یہ دیکھو میں سوچتا ہوں ذرا غور کرو I'm tell you something very strange And this is ये हमारे लिए अफसोस की बात है you know man the Turks were ruling this world the Muslim empire they decided to take the entire Europe into the Muslim Empire. They were planning this thing to take the entire Europe into the Muslim Empire. So when the when when the the, the, the Christian rulers of Europe came to know about it, تو انہوں نے اپنے وفوت بھیجے they sent their emissaries to request the Muslim not to raid Europe Europe پہ حملہ نہ کریں بلکہ بلکہ اپنے لوگ یہاں بھیجیں اور جس طرح سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کریں آ کر لیکن تباہ و برباد نہ کریں کیونکہ پہلے حالات ایسے تھے یورپ کے اندر they were in the dark ages you know So the Muslims, the Muslim rulers agreed. And then they sent their emissaries. Now the Turks that, that used to go into Europe, Maulana, they used to be the best traders, top ke scholars the, top ke businessmen the, top scientists, top doctors. So if in those times you would see a Turk over there, he was one of the, he, he belonged to one of the highest cadres of a society پھر ٹرکس نے اپنی زندگی سے اسلام کو چھوڑ دیا اور سوشلسٹ بن گئے اسلام نکال دیا بالکل فارغ کر دیا اور ایک اپنی سوشلسٹ زندگی شروع کر دی اور بالکل غیروں کی طرح ہو گئے سب کچھ اپنا ان کی طرح کر لیا اور آج یورپ کی منت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر شامل کر لو کرتے نہیں کرتے they have bent their backs ہمیں اپنے اندر شامل کر لو وہ کہتے نہیں ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے اور آپ یورپ میں جائیں جرمنی جائیں فرانس جائیں وہاں پر آپ کو اگر ترکی ملے گا تو یا تو سڑک صاف کر رہا ہوگا ہاں یا کسی فاسٹ فوڈ میں نوکری کر رہا ہوگا ہاں میرے دوستو یہ بات یاد رکھنے کی ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمیت تیری کاش کہ میں تمہیں سمجھا سکوں کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں ان اشعار میں ہاں میرے دوستوں ہمیں جب بھی عزت ملے گی ہمیں جب بھی عزت ملے گی محمدی رنگ میں رنگنے سے ملے گی اور ہمیں ہم جب بھی ذلیل ہوں گے تب ہی ذلیل ہوں گے جب یہ رنگ ہمارے رنگ ہمارے جسموں سے اترے گا ہاں ٹھیک ہے نا تو اس رنگ میں رنگ جانا ہے ٹھیک ہے تو حالی کیا کہتے ہیں پہلے یہ ایک عربی کا شعر ہے میں اس کے ساتھ پڑھتا ہوں یا یا رب رب بل بلغ یور یوربلفا بلی مقاصد نو یا وسی کرمی یا باری وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں مل جا یتیموں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطا کار سے در گزر کرنے والا بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا قبائل شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخائے کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا رہا ڈر نہ بیڑے موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا وہ فخر عرب زیب محراب ممبر تمام مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے قاضب کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا کبھی ہم نے جھوٹ جھوٹا سنا اور نہ دیکھا کہا گر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوجیں گراں پوشت کو ہے صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر کہا تیری ہر بات کا یا یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور رمی ہے کہا گر میری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو خلاف اس کے لا نہیں ہے تو سن لو خلاف اس کے لا نہیں ہے کہ ہر قافلہ یا سے ہے جانے والا کہ ہر قافلہ یہاں سے ہے جانے والا ڈروس سے جو وقت ہے آنے والا ڈروس سے جو وقت ہے آنے والا نبیوں میں رحمت لقب پانے والا چلو بس اب آخری بتا دو ڈیڑھ بج گئے اللہ اکبر ہاں اچھا ایک کام کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں کہ اچھا میں ایک دو تین ملا کے پڑھ دیتا ہوں ہاں دنیا کے اے مسافر ہو منزل تیری ہاں یہ بڑی مشکل سے نکلا قبر منہ سے جانے کا دل نہیں نا ہاں کیا کریں گے کیڑے مکوڑے ہیں ارے یار وہ کون سا مسلمان ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتا وہ بدقسمت کون ہے بھائی ہاں مریں گے نہیں تو اللہ کا دیدار کیسے کریں گے ہاں مریں گے نہیں آ جاؤ تھوڑے آگے آ جاؤ جو پیچھے باہر بیٹھے تھوڑے سے آگے آ جاؤ تھوڑی دیر اس مجلس کو اور زندہ رکھتے ہیں آ جاؤ آگے آ جاؤ تھوڑے سے جو باہر بیٹھے وہ بھی آگے آ جاؤ ہائے ہائے ارے اس دنیا میں رہ کے کرنا کیا ہے اس نے سوائے دکھ اور غم کے دیا کیا ہم کو ہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ کاش زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو اللہ پاک نے فرمایا اگر موت نہ ہوتی تو تو میری زیارت کیسے کرتا ہاں ہم کو تو ہم تو اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہم تو جنت کی مخلوق ہیں ہم جنت کی مخلوق ہیں ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے ایک عورت سے ہاں جی ہنس رہے ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے ایک گھر سے ایک محل سے ہمیں تو بہت ساری چاہیے ہمیں تو بہت سارے محل چاہیے ہمیں نوکری پہ نہیں جانا صبح ہم نے تو آرام سے بیٹھ کے کھانا ہے اور میٹھے میٹھے کھانے کھانے ہیں ہم دنیا کی مخلوق نہیں یہاں تو یہ تو حزن کا گھر ہے یہاں گزار لو یا اللہ جیسے آپ کہتے ہیں یہاں ویسے گزار لیں گے ہاں پھر ہماری موت پر آپ اعلان کر دیجیے گا ولا کم فی ہاں ماں تشتہی انفسکم آپ یہ اعلان کر دینا یا اللہ چلو آج کے بعد سے جو دل تیرا کرے آج جو جتنے ارمان ہیں پورے کروں گا ہم دنیا کی مخلوق نہیں حضرت بلال کا انتقال ہو رہا واہ واہ واہ واہ جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا ان کے دوستوں سے ملوں گا بیوی کہہ رہی کس بات پہ خوش ہو رہے ہو ہاں حضرت یاسر بن عمار کی شہادت ہوئی تھی صفین کی جنگ میں آپ کو پیاس لگی آپ نے پانی منگوایا کسی نے دودھ کی لسی بھیجی لیتے ہی کہا واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی آپ کے رفقا سے ملاقات ہوگی کسی نے کہا بھائی کیا بیکی بیکی باتیں کر رہے ہو کہا نہیں نہیں سچ کہہ رہا ہوں مجھے ایک بات ایک مرتبہ بہت مارا مکے والوں نے بہت مارا شروع کے دنوں میں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا کہا یا رسول اللہ آج تو آپ کے رشتہ داروں نے مار مار کے مجھے ماری دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر شفقت کی پیار کیا اور کہا نہیں نہیں یاسر تیری موت ایسے نہیں ہوگی ایک ایک ایک باغی فرقہ تجھے مارے گا اور آخری چیز جو تو دنیا سے جانے سے پہلے پیے گا وہ دودھ کی لسی پیے گا واہ واہ واہ واہ آ جاؤ ہاشم بن مرقال ان کے ساتھی تھے آ جاؤ ہاشم آخری دن ہے آؤ چلو جس نے تیاری کی ہوتی ہے وہ موت کو اس طرح دیکھتا ہے ہاں اور ہم تو ایک بٹا دس پہ نکل جائیں گے انشاءاللہ ہم کتنے پہ نکل جائیں گے ایک بٹا دس پہ نکل جائیں گے ان کو تو دس ٹین آؤٹ آف ٹین کرنا تھا ہم کو تو ون آؤٹ آف ٹین کرنا ہے ٹھیک ہے نا دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم ترقت عيني الرسول يمي خاتم المرسلين تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین مصطفیٰ مشتبہ تیری سنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یار نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں و ندامت ساتھ لایا ہوں بیکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے بیکاری وہ جسے خیر حوث نے مار ڈالا ہے متائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت حوث کی بھیٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غف اس یہاں کی دل میں سہا سخا اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جو دو سخا ہم ہیں تیرے منگتے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے تیرے سوا کوئی نہ ہو مجھ پہ ایسا کرم کر دے اے اللہ تو ہے عطا پر میں ہوں خطا خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر آج اے اللہ ایسے کہہ دو کہ آج اللہ کچھ کر دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا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 یہ بتاؤ نقد چار مہینے کے لیے رمضان کے بعد کون کون نکلنے کو تیار کھڑے ہو کے زیارت کرائیں میں نے خود بھی چلہ لگانا ہے میں دیکھوں کون کون نکلے گا ذرا زیارت کرائیں بیٹھے نہیں اور بتاؤ بھائی ایک آدمی جا رہا ہے پوری مسجد سے ان اللہ ون علہ راج اور بتاؤ بھائی کون جائے گا زیارت کروائیں پھر اس کے بعد سے اس نعت کو آگے شروع کریں گے اور بتاؤ چلو یہ بتاؤ چار مہینے کے لیے نہیں چلے کے لیے کتنے تیار ہیں کھڑے ہو کے دکھاؤ زیارت کروائیں کھڑے ہو کے زیارت کروائیں میرے بھائی ان کو دیکھ کر ہمارا ایمان تھوڑا تازہ ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کون کون اور بتائیں جی میرے بھائی ماشاء اللہ اور بتائیے جی اور بتائیں جی چلنے کے لیے ماشاء اللہ اچھا جن ساتھیوں کے چار مہینے ابھی نہیں لگے انشاءاللہ اس سال کون کون نکلے گا انشاءاللہ بتاؤ جی زیارت کروائیں جی اس سال ہم چار مہینے کے لیے نکلیں گے اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ ایک دو اور زیارت کروائیں جی اور بتائیں تین ماشاءاللہ یہ ہماری کمائی ہے دیکھو اور بتائیں جی اور بتائیں جی کون کون نکلے گا رمضان کا جس کا سیروزہ نہیں لگا بھئی وہ کہے جی میں نے اپنا سیروزہ لگانا ہے رمضان کا کتنے لوگ رمضان میں اپنا سیروزہ مکمل کریں گے کھڑے ہو کے زیارت کروائیں جی کھڑے ہو کے زیارت کروائیں بیٹھ کے نہیں ہاتھ اٹھا کے نہیں دکھائیں جی چہرہ دکھائیں جی three days three days in path of Allah three days keep standing please ایک منٹ جسٹ تھری پیپل یہاں تین کی جماعت بننا شروع ہو گئی چار پانچ چھ ماشاء اللہ لک دوز بوائز ماشاء اللہ وہ چھوٹے بچے کو دیکھو وہ بھی کھڑا ہو گیا جی ماشاء اللہ حافظ صاحب بھی جی میرے پیارے یو تھری ڈیز ان شاء اللہ میں اللہ ایکسیپٹڈ تھری ڈیز ان شاء اللہ میں اللہ ایکسیپٹڈ تھری ڈیز تین دن کے لیے کون کون ساری زندگی مشورے سے چلنے کا ارادہ کون کون کرتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے سب چلیں گے انشاءاللہ مشورے سے چلیں گے نا انشاءاللہ بھئی بھائی دیکھو میری ایک چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات مختصر سی بات کہ بھائی سب یہ نیت کر لو یا اللہ تو مجھے قبول کر سارے عالم کے لیے اور تو مجھے قبول کر قیامت تک کے لیے سب یہ نیت کر لو کر لی سب نے اب اگر ایک آدمی بھی ہم سے وصول نہ ہوا قیامت کے دن جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز قیامت تک کے آنے والے آخری انسان اور سارے عالم کی ہدایت کا اجر اللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھیں گے کئی انبیاء آئیں گے ان کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا لیکن وہ سب کامیاب ہیں میرے دوستو یہ اتنا بڑا قیامت تک کا کا زمانہ اور سارا عالم یہ اس امت کو ملا اس کی وجہ سے انبیاء اس امت میں آنے کی اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں تو ایک چھوٹا سا قبیلہ ہمیں تو ایک چھوٹا سا شہر ہمیں تو ایک چھوٹا سا ملک یا اللہ امت محمدیہ سارا عالم ان کو کتنے بڑے نامہ اعمال ہوں گے اللہ تو ہمیں اس امت میں پیدا کر دے ہاں تو ہم کو اللہ نے بغیر مانگے بھیج دیا سب سے آخر میں آئے ہیں سب سے پہلے جائیں گے تمام امتوں پہ جنت حرام جب تک یہ امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اللہ کے نبی ہمیں دیکھ دیکھ کر قیامت کے دن خوش ہوں گے ایک سو بیس صفوں میں سے اسی صفحات امت محمدیہ کی ہوں گی ہاں امت وسطہ ہیں ہم ہم ہم ساری کی ساری مخلوق اور اللہ کے بیچ میں یہ امت واسطہ ہے ساری مخلوق جو قیامت تک آئے گی اور جو پہلے تھی جو آ چکی یہ امت اللہ کے اور ان کے بیچ میں واسطہ ہے تو کریں گے نا اس انشاءاللہ اس کام کو وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں زمانہ ایسا قریب آ رہا ہے حفاظت کرو اپنے ایمان و دی کی زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے پڑھے سب محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتوں دے دو پیغام خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے محمد کا روزہ تریب رہا ہے اب رات راضی ٹھیک ہے اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك <clears throat> اللهم لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين جزا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ اے اللہ اے ہمارے رب اے ہمیں پیدا کرنے والے ہمارے خالق ہمیں پالنے والے ہم سے انتہا سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے کریم رب یا اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمین و مسلمات دنیا سے گئے ہیں یا اللہ ان سب کی مفرت فرما اے اللہ جتنے موجود ہیں اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جو اس انسانیت کا غم تھا یا اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما اے اللہ ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما ان کی کفالت فرما اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اور پوری کی پوری امت کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے میرے کریم رب یا اللہ صاف ستھری حلال وسط والی روزی نصیب فرما اے اللہ اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے اللہ تو نے ہمارا سر کسی کے آگے جھکنے نہیں دیا یا اللہ ہمارا ہاتھ بھی کسی کے آگے پھیلے اس سے ہماری حفاظت فرما اس سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے چہرے کو اپنے کریم چہرے کی طرف موڑ دے یا اللہ ہم جانتے ہیں ہم خطا کار ہیں ہم سیاہ کار ہیں ہم گناہ گار ہیں لیکن یا اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ کے گناہ گار بندے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آپ اپنے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جانتے ہیں کہ میرے سوا ان کا کوئی نہیں یہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے یا اللہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی آپ تو محبت کرتے ہیں اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے یا اللہ توبہ تو وہی کرتا ہے جس سے بار بار گناہ ہوتا ہے یا اللہ ہم انہی میں سے ہیں ہم پھر توبہ کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے اے اللہ یہ کتنا رحمتوں سے بھرپور مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہے یا اللہ آپ کی رحمت ایک تو پہلے ہی یا اللہ اس کی وسط لامحالہ ہے اور اب تو یا اللہ آپ کے کرم کی کوئی انتہا نہیں آپ یا اللہ بہانے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح بخشوں میں ان کو یا اللہ ہم تو آپ سے مانگتے ہیں اس مبارک مجلس کے صدقے یا اللہ جی یہاں پر ایسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ جن کی جن کے بحل سفید ہو گئے آپ کو راضی کرتے کرتے یا اللہ جنہوں نے سر ٹکا ٹکا کر زمین پہ لگا لگا کر یا اللہ ان کے ماتھوں پہ نشان پڑ گئے میرے مالک یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے یا اللہ پوری امت کی مغفرت کر دے اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ دیکھ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ یا اللہ وہ دن اور رات تیرے کلام کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں لیکن یہ بچے یا اللہ تیرے کلام کو حفظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان معصومین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے مالک ہم میں جو قرضدار ہیں ہمارے قرضوں کو دور فرما یا اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما اے اللہ جو ہماری بے نکاحی بچیاں ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما ماں باپ کو ہر قسم کی شرمندگی سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا اے اللہ اے اللہ ماں باپوں کو اے اللہ والدین کو اولادوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے اللہ سر کی آنکھ تو کھلی ہوئی ہے مالک مالک تو دل کی آنکھ بھی کھول دے مالک کتنا نقصان کریں گے تجھے پہچانے بغیر اگر دنیا سے چلے گئے میرے رب ساری دنیا مل جائے بیکار ہے اگر تو نہ ملا یا اللہ بن مانگے ہی تو ہمیں مل جا یا اللہ بن مانگے ہی مل جا ہم رسیاں توڑا کے بھاگیں یا اللہ تو پھر رسیاں ڈال کے ہمیں کھینچ لے یا اللہ ہم پھر رسیاں توڑا کے بھاگیں تو پھر رسیاں پھینک کے ہمیں پھر کھینچ لے یا اللہ تو ہمیں اپنا ہی بنا لے یا اللہ تو ہمیں اپنا ہی بنا لے یا اللہ اوروں کے بن کے بڑے ذلیل ہوئے ہم یا اللہ تجھے چھوڑ کر تیرے ربی کو چھوڑ کر بڑے ذلیل ہوئے یا اللہ ہم اور ذلیل ہوتے آ رہے ہیں لیکن اب ہم نے ارادہ کر لیا یا اللہ ہم آپ کو منائیں گے اور آپ ہی کو منائیں گے اور آپ کو منا کے جائیں گے اور یا اللہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ شاء یا اللہ زبان پر تو اپنے فضل سے ہمیں کلمہ نصیب فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے کریم رب تیرے جن بندوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے ارادے کیے ہیں تو اپنے فضل سے ان کو اپنے ان کے ارادوں میں کامیاب فرما جو بچے جو نوجوان یہاں پر تراوی پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما ان کے والدین کو میرے مالک تو اپنے خزانوں سے عطا فرما اور جن کے بچے حفظ کر رہے ہیں یا اللہ اے اللہ اور جن کے بچے کتابیں پڑھ رہے ہیں اور عالم و دین تیرے تیرے تیرے نبی کی وراثت کو سینے میں محفوظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ اے اللہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے ان حضرات کی حفاظت فرما اور ان کے والدین کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرما اے اللہ تو ہم میں سے ایک ایک کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول و مقبول فرما ہماری اولادوں کو قبول و مقبول فرما ہماری تمام حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما ربنا تقبل منا ان کا تسمی العلیم و تب علینہ انت طواب الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و علیہ و صحابی اجمعین رحمتر